سفیان سوری نے خبر دی کہا ہم سے جامع بن ابی راشد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو یالا نے بیان کیا ان سے محمد بن حنفیہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہیں انہوں نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نے پوچھا پھر کون ہیں انہوں نے بتلایا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ہیں مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اب پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد تو کہہ دیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہو اس لیے میں نے خود کہا اس کے بعد آپ ہیں یہ سن کر بولے میں تو صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکہتر